السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رسوله رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجیے یہ گنہگار بے دین کی موت کا منظر ہے جو حدیثوں میں آتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بے دین آدمی دنیا سے منہ موڑنے لگتا ہے تو کالے رنگ کے فرشتے تاٹ لیے ہوئے آ پہنچتے ہیں اور بہت جہاں تک نظر جائے وہاں تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں اب ملک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں اے خبیص روح نکل اور خدا کی ناراضی اور غضب کی طرف جا تو وہ روح نکلتی نہیں ہے وہ جسم کے اندر ادھر ادھر گھستی ہے اپنی بچانے کی فکر میں رہتی ہے حدیث میں ہے وہ جسم کے اندر گھسنے لگتی ہے تو فرشتے اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں جیسے کوئی سانپ کسی جگہ گھس جائے جیسے کوئی جانور کسی جگہ گھس جائے تو سب مل کر کھینچ کر نکالتے ہیں تو بے دین کی روح کو فرشتے کھینچ کر نکالتے ہیں جیسے کہ لوہے کی سیخ بھیگے ہوئے بالو کے اندر سے نکالی جاتی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اور وہ اس کو لیتے ہیں اس بری روح کو اور اس کو ٹاٹ کے اندر لپیٹ لیتے ہیں اس کے اندر سے سڑے ہوئے مردار کی طرح بدبو نکلتی ہے اس کو لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں اور جہاں کہیں سے گزرتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں ارے بھی ہٹو یہ کس کی روح خبیص ہے یہ کہاں سے بدبو آ رہی یہ کون ہے کہا جاتا ہے کہ فلاں گن فلاں گنہ گار بندہ فلاں گنہ گار بندی ہے جب آسمان تک پہنچ کر کہتے ہیں دروازہ کھولو فرشتے کہتے نہیں کھولیں گے نہیں کھولا جاتا اسی کو قرآن میں کہا گیا ہے انبو بھی آیا تین وسط برو انہ لات ابو ابائی ولاد خلو نل جنتا ہتلی جل جمل پی سم وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نزل الظالمين یہ قرآن میں سورہ عراف کی آیتیں ہیں کہ جنہوں نے ہمارے آیت کچھ اٹھلا بتایا اور اکڑ مکڑ کے چلتے رہے ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے جیسا کہ اونٹ سوئی کے نالے کے سوئی کے ناکے کے اندر سے نہیں نکلتا کسی اونٹ کو سوئی کے ناکے میں سے نکالو یہ ممکن ہے کہ یہ اونٹ ہے سوئی کے ناکے میں سے نکالو جیسے وہ ناممکن ہے اسی طریقے پر یہ بے دین جو ہے یہ بھی جنت میں یہ جو کافر ہیں مشرق ہیں یہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے وہ قدا ذل مجرمین اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں آگے فرماتے ہیں لہم من جہنم جہنڈ غواش وزا نجز الظالمین بستر آگ کا ہوگا ان کا اور لحاف وہ بھی آگ کیا کہ بستر بھی بچھونا بھی آگ اور اس کا لحاف بھی آگ ایسے ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں اس کو قرآن میں فرمایا اللہ تو فتح اللہ اباب آپ نے صلی اللہ یہ بیان کرتے ہوئے یہ آیت پڑی تھی حدیث میں ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو زمین کے طبقہ زیرین کے ایک دم نیچے سجین میں لے جاؤ سجین میں نیک لوگ میں جائیں گے اور جو گنےگار ہوں گے وہ سجین میں جائیں گے چنانچہ اس کی روح وہاں پھینک دی جاتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے جو اللہ کا شرک کرتا ہے گویا آسمان سے گر پڑا اور پرندے اس کا گوشت نوچ رہے ہوں یا ہوائیں دور و دراز اس کو لیے اڑ رہی ہوں اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے دو فرشتے آ کر پوچھتے ہیں تیرا عرب کون وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا وہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس میں نہیں جانتا پھر دریافت فرماتے ہیں تیری طرف کون بھیجا گیا تھا وہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس میں نہیں جانتا اب آسمان سے آواز آتی ہے یہ جھوٹا ہے اس کے لیے دوزخ کا فرش لاؤ دوزک کا دروازہ کھول دو تاکہ اس کو دوزک کی حرارت اور گرمی پہنچتی رہے اس کی قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے اور اتنا دباتی ہے اتنا دباتی ہے کہ ہڈی پسلی پسلی مل جائے ایک برے چہرے والا میلے کچیلے کپڑے والا پہنا ہوا بدبو دار اور اس کے اس <coughs> اس کے کے دانتوں میں سے بھی آگ نکل رہی وہ جو ہے اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تجھے تیری بدبختیوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا وہ پوچھتا ہے بھیا کون ہو وہ کہتا ہے تیرے گنا ہو گنا گنا ہوں گنا جو دنیا میں تھی گنا کیے تھے نا گنا کیا تھا لواد کی تھی سولی کاروبار کیا تھا لوگوں کو ستایا تھا زمین دبائی تھی لوگوں پر ظلم کیا تھا نمازیں چھوڑی تھی قرآن کی طرف دھیان نہیں دیا تھا یہ سا یہ تیرے گنا ہو گنا وہ کہتا اللہ پاک اللہ پاک جنتی کیا کہے گا کہ اللہ پاک جنتی کہے گا قیامت قائم کر دے تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں اور یہ گنہگار کہے گا اللہ قیامت قائم مت کرنا اس لیے کہ یہ تو یہ تو مختصر آزاد ہے پتہ نہیں آگے جا کر جہنم میں کیا ہوگا وہ کہے گا خدا کرے قیامت قائم نہ ہو تاکہ مجھے دوزخ میں جانا نہ پڑے یہ تفصیل بھی میں نے تفصیل ابن کثیر جلد تو جلد دو صفا ایک سو تہتر سے لی ہے اللہ تعالی جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے آج جو ہے فوراً دھیان کے ساتھ کلمہ پڑھ لو اپنا ایمان تازہ کر لو پڑھ لو میرے ساتھ اشحد اللہ الہ الا اللہ اسحد ال محمد رسول اللہ اے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو اور ایسی تیری رضامندی دے کہ کبھی تو ہم سے ناراض نہ ہو آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين